السلام علیکم ہمارا ونڈوز پروگرامنگ کا یہ اٹھائیسواں لیکچر ہے اور ہم اپنے ونڈوز ساکٹس کی ڈسکشن کو جو ہم نے پچھلے لیکچر میں کی تھی اس کو آگے بڑھائیں گے ہم نیٹ ورک پروگرامنگ کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہم جیسے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بہت کچھ تھیری کے بارے میں دیکھا ہم نے پی سی پی آئی پی پروٹوکول کی بات کی یو ڈی بی کی بات کی ہم نے یو آر ایلس کو دیکھا کہ کیا ہیں اور بہت سے آئی پی ایڈریسز اور پورٹس کی باتیں ہوئیں پروٹوکولس کی باتیں بھی ہوئیں جن میں بہت سارے pop three S M T P وغیرہ وغیرہ اور آخر میں ہم چلتے چلتے ہم نے کانکریٹ امپلیمنٹیشن بھی اسٹارٹ کی دی تھی کر دی تھی جس میں ہم نے ساکٹ کا فنکشن دیکھا تھا جو ایک ساکٹ کریٹ کرتا ہے اور ہمیں اس کا ساکٹ ڈسکرپٹر ریٹرن کرتا ہے اگر سب کچھ صحیح ہو اگر کچھ غلط ہو جائے ساکٹ کریٹ نہ ہو پائے تو ہمیں وہ ایرر ریٹرن کرتا تھا اس سارے مرحلے میں ہم نے جو سب سے اہم چیز کی ہے وہ ہے کہ سرور ساکٹ اور کلائنٹ کی جو ساکٹ ہے جو ہم نے تھریٹیکل ساکٹس بنائی تھی اپنے پاس ان کے کون کون سے آپریشن ہیں مثلا جیسے سرور کی طرف بائنڈ کا آپریشن تھا لسن کا آپریشن تھا اور ایکسپٹ کا آپریشن تھا سملرلی سینڈ اینڈ ریسیو کے آپریشن ہم نے دیکھے تھے لاجیکل سطح پہ اور یہ بات ختم ہوئی پھر ساکٹ کے اوپر تو آج ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو جو ہمارے ونڈوز ساکٹس کی امپلیمنٹیشن ہے کرنٹ امپلیمنٹیشن یہ امپلیمنٹیشن صرف T C P I P کو ذہن میں رکھ کے نہیں بنائی گئی چلے تو ہم یقیناً وہیں سے تھے لیکن ٹی سی پی آئی پی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی دیٹ از وائی آپ جب ساکٹس کی بات کرتے ہیں اور ساکٹس کے تھرو کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دوران جب آپ کو کوئی ایڈریس اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے اپنے کسی ہوسٹ کا کسی کمپیوٹر کا ایڈریس آپ کو اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے کسی ساکٹ کا ایڈریس آپ کو اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے تو آپ کو پہلے اس کی ایڈریس فیملی بتانا پڑتی ہے جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ A A F F underscore I I net net جو ہے address family A F underscore I net کا مطلب ہے انٹرنیٹ ایڈریس فیملی تو انٹرنیٹ ایڈریس فیملی ہم نے دیکھا تھا جب ساکٹ کریٹ کرتے ہوئے ہم نے بتائی تھی تو یہ ہمیں ایڈریس فیملی بتانا ہوتی ہے یعنی بائی ڈیفالٹ یہ سیوم نہیں کیا گیا ونڈوز ساکٹس میں کہ ایڈریس فیملی جو ہے وہ ٹی سی پی آئی پی آئی پی ایڈریسنگ ہی ہوگی چار بائٹ کا ایڈریس ہوگا تو آپ کو اس لیے پہلے فیملی ایڈریس فیملی بتانا پڑتی ہے اس سارے سلسلے سے بائنڈ کے فنکشن کا بہت تعلق ہے جو آپ نے دیکھا تھا کہ جب سرور جو ہے اپنی ساکٹ بائنڈ کرتا ہے آپ ایک نئی ساکٹ کریٹ کیجئے ٹھیک ہے کریٹ ہوگی ساکٹ اس کے بعد آپ اسے بائنڈ کرتے ہیں بائنڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے وہ ساکٹ جو ایک ایم ٹی ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے انشلائز اس ڈیٹا اسٹرکچر میں آپ اس کی ایسوسیشن ہو جاتی ہے کسی پرٹیکولر ایڈریس کے ساتھ ایک پرٹیکولر آئی پی ایڈریس کے ساتھ اور پرٹیکولر پورٹ کے ساتھ یہ بائنڈ کا فنکشن جو ہے یہ کلائنٹ سائڈ پہ امپلسٹلی کال uh, ہو جاتا ہے آئی مین فنکشن نہیں کال ہوتا امپلسٹلی ساکٹ بائنڈ ہو جاتی ہے لیکن سرور کی طرف uh, ہمیں ایکسپلسٹلی بائنڈ کرنا چاہیے ہم نے بات کی تھی کیونکہ ایک سرور کو بہت سارے کلائنٹ سے کنیکٹ uh, کرنا ہوتا ہے بہت سے سارے کلائنٹس نے سرور کا آئی پی ایڈریس اور اس کی پورٹ نمبر دینا ہوتی ہیں تو کلائنٹس کو سرور کا جو آئی پی ایڈریس اور پورٹ ہے وہ فکس چاہیے ہوتا ہے بہت سارے کلائنٹس ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی سرور بہت اور آئی پی ایڈریس سن رہا ہو تو ہوگا یہ کہ آپ کو سرور کی ساکٹ جو ہے وہ ایک پرٹیکولر ایڈریس کے ساتھ بائنڈ کرنا ہوگی تو ہم سب سے پہلے جو فنکشن دیکھتے ہیں یہاں پہ وہ ہے بائنڈ بائنڈ کا جو فنکشن ہے یہ آپ سے سب سے پہلے ایک ساکٹ ڈسکرپٹر ڈیمانڈ کرتا ہے جو آپ نے ابھی ساکٹ بنائی ہوگی یہ اس کا ڈسکرپٹر ڈیمانڈ کرے گا اس کے بعد یہ sock socket address for star name یہ کافی لمبی سی ریکلیشن نظر آ رہی ہے طور پہ یہ ایک پوائنٹر ٹو ساک آر اس کو پروناؤنس کرنا اتنا آسان نہیں ہے یقیناً تو ہم اس کو ساک ایڈریس کہہ لیتے ہیں تو نیم جو ہے بنیادی طور پہ ایک پوائنٹر ہے ساک ایڈریس اسٹرکچر کا اور تیسرا پیرامیٹر جو ہے وہ لینتھ ہے اس نام کی تو دیکھتے ہیں کہ جب آپ بائنڈ کرتے ہیں تو آپ ایڈریس کہاں پہ دیتے ہیں آپ ایڈریس مڈل اس میں دیتے ہیں پیرامیٹر میں اور آخری پیرامیٹر میں آپ ایڈریس کی لینتھ دیتے ہیں آپ نے دیکھا جو بات ہم نے ابھی کی تھی کہ جی یہ صرف اور صرف انٹرنیٹ ٹی سی پی آئی پی کے لیے نہیں ہے کچھ اور بھی ذہن میں تھا ونڈوز ڈیولپرز کے ساکٹس کا ون ساک کریٹ کرتے وقت تو وہ بات یہاں سے ثابت ہو جاتی ہے وہ بات یہاں سے اس لیے ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ کو یہاں پہ اب ایڈریس کی لینتھ بھی بتانا پڑ رہی ہے اگر یہ صرف ٹی سی پی آئی پی اور آئی پی ایڈریس کے لیے ہوتا تو یہاں پہ لینتھ فکس دی جاتی یقیناً لیکن یہاں پہ ہم ویریبل سارٹ آف چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اب ہم اس اسٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں جو اسٹرکچر جس کا آپ ایڈریس یہاں پہ پاس کرتے ہیں وہ دیکھ لیجیے اس کا جو فرسٹ ممبر ہے یہ ہے ایس اے فیملی اور جو دوسرا ممبر ہے یہ چودہ بائٹس کا کیریکٹر ڈیٹا ہے ان اس چودہ بائٹ کے کیریکٹر ڈیٹا میں آپ کو ایڈریس اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے ہم جیسے جانتے ہیں کہ ٹی سی پی پی آئی ایڈریس جو ہوتا ہوتا ہے ہے وہ صرف چار بائٹس کا اور ایک جو پورٹ ہوتی ہے وہ دو بائٹ کی ہو سکتی ہے صفر سے لے کر سکسٹی فائیو تھاؤزینڈ وہاں تک وہ چلے گی لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو اسپیس ہے یہ فورٹین ہے کہ یہ دوسرے قسم کے ایڈریسز کو بھی اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ہے تو دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں اگر آپ پرٹیکولرلی اپنے T C P I P A F I net کی فیملی پہ پروگرامنگ کر رہے ہیں یعنی آپ انٹرنیٹ ایڈریسز کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ایڈریس ان ٹائپ کا اسٹرکچر آپ یہاں پہ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں یعنی کہ جنرل ساک ایڈریس اسٹرکچر کی بجائے آپ ساک ایڈریس ان ٹائپ کا اسٹرکچر اسپیسیفائی کر سکتے ہیں ہم نے جیسے دیکھا کہ جو جنرل اسٹرکچر تھا اس میں چودہ بائٹس تو ڈیٹا تھا اور دو بائٹ کی فیملی تھی سو so یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے پہلا جو ممبر ہے وہ short S I N family دو بائٹ میں آپ ایڈریس فیملی بتائیں گے اور اس کے بعد آپ پورٹ نمبر بتاتے ہیں یہاں پہ انسائن شارٹ میں آپ پورٹ نمبر بتاتے ہیں انسائن شارٹ کی وجہ سے port number zero to sixty five تک ویری ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ struct in address S I N address یہ ایک اور اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں امبیڈ اسٹرکچر یہاں پہ دیکھیے کہ پہلے آپ نے فیملی بتائی پھر آپ نے پورٹ اور یہ جو تیسری چیز ہے یہ بنیادی طور پر اسٹرکچر ہے جو کہ چار بائٹ کا ہوگا ابھی ہم دیکھیں گے اور اس کے اندر آپ T C B I P address بتائیں گے اور اس کے بعد جو آٹھ بائٹس ہیں وہ ایک جیسے ڈمی اسٹرکچر ہے اس کے اندر آپ ساری نل بائٹس دیں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے ابھی اسٹرکچر اس کا جو تھرڈ ممبر ہے یہاں پہ جو اسٹرکٹ ان ایڈریس اس کی ڈیٹیل کیا ہے اسٹرکٹ ان ایڈریس جو ہے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ہمارے جو یونینس کا لیکچر تھا اس میں ہم نے ایز اے کوشچن بھی دیا تھا کہ اس کو دیکھیے اور اس کو سمجھیے یہ بیسکلی یونین آف ہے یہ ایک اسٹرکچر ہے جس کے اندر ایک یونین اسپیسیفائڈ ہے اور وہ یونین آف اسٹرکچرز ہے یہ چار بائٹ پر مشتمل ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ ان چار بائٹس کو تین مختلف طرح سے ایکسس کرنے کا پروویژن ہے ہمارے پاس مثلاً پہلے دیکھیے پہلا اسٹرکچر جہاں پہ یو کیئر یو کیئر کا مطلب ہوتا ہے انسائن کیئر یہ بھی ایک ٹائپ ڈیف ہے you care S B one S B two S B three and S B four یہ بائٹس ہیں بیسکلی ایڈریس بائٹس اور اس کا ہم نے S U N B unsign bytes type کا ایک اسٹرکچر ویریبل بنایا ہوا ہے جس کے آگے چار ممبر ہیں similarly S U N W دائیں طرف دیکھیے سیکنڈ اس پہ پوزیشن uh, پہ تو آپ دیکھیے گا کہ انسائنڈ ورڈ یا دو دو بائٹ کے بھی یہ دو ممبرس بنتے ہیں اور سملرلی اس سارے یونین کو ان ایڈریس کو آپ ایک سنگل یو لانگ کے طور پہ بھی ایکسس کر سکتے ہیں ایک انسائن لانگ نمبر کے طور پہ چار بائٹ کے نمبر کے طور پہ بھی ایکسس کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے پورٹ نمبر دیکھا اور ایڈریسز وغیرہ دیکھے اور یہ چیزیں سب دیکھی ہیں یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو جو بگنر پروگرامرز ہیں ان کے لیے ایک بڑی غلطی کا سورس ہوتا ہے پورٹ نمبر دیں گے آپ یا ایڈریس وغیرہ دیں گے یہ سب کے سب ہوسٹ بائٹ آرڈر میں ہوں گے یہ کیا بات کی ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو کبھی ہم نے لٹل انڈین اور بگ انڈین کی ڈسکشن کی تھی لٹل انڈین وہ مشین ہوتی ہیں جن میں جو لیسٹ سگنیفیکینٹ بائٹ ہوتی ہے وہ لوئسٹ ایڈریس پہ ہوتی ہے یعنی ایڈریسز اگر زیرو ون ٹو کی طرف سے انکریز ہو رہے ہیں تو لوئسٹ لیسٹ سگنیفیکینٹ بائٹ جو ہوگی وہ زیرو کی سائڈ پہ ہوگی اور موسٹ ہاں، سگنیفیکینٹ جو ہوگی وہ دوسری طرف ہوگی آپ کے گریٹر بگر ایڈریسز کی طرف یہ لٹل انڈین مشین ہیں آپ کی eight six eight six machine جو ہے لٹل انڈین ہے اس کے برعکس کچھ ایسی مشین اویلیبل ہیں جن میں انٹیجر جو ہے اگر یوں نہیں تو الٹا اسٹور ہوتا ہے یعنی کہ اس کی موسٹ سیگنیفیکنٹ بائٹ سب سے پہلے آئے گی لوئسٹ ایڈریس پہ آئے گی مثلا موٹرولا جو مشینس ہیں وہ بگ انڈین مشینس ہیں تو اب یہ ونڈوز ساکٹس کا جو امپلیمنٹیشن ہے یا برکلے ساکٹس کی جو امپلیمنٹیشن ہے یہ بیسکلی پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ زیادہ سے زیادہ پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ کا پروگرام چاہے یہاں پہ رن ہو رہا ہے کسی لٹل انڈین مشین پہ یا بگ انڈین مشین پہ یعنی آپ کا جو ہوسٹ ہے اس کی بائٹ آرڈرنگ کچھ بھی ہو اس کو ہم ٹیکنیکلی یوں کہیں گے کہ آپ کے ہوسٹ کی بائٹ آرڈرنگ لٹل انڈین ہو یا بگ انڈین ہو ہم یہ کر چاہتے ہیں کہ اس کو نیٹورک بائٹ آرڈر میں کنورٹ کریں نیٹورک بائٹ آرڈر جو ہے جو بھی ہے ہم چاہیں گے کہ ڈیورنگ دا کمیونیکیشن جو آپ چیز یہاں سے انٹرجر کے طور پہ بھیجیں آپ اس کی لوور بائٹ پہلے بھیج دیں پھر ہائر بائٹ پہلے بھیجتے ہیں تو دوسری طرف ریسیونگ اینڈ پہ دوسرے مشین کو پتا ہونا چاہیے کہ لوور بائٹ پہلے آ رہی ہے ہائر بائٹ بعد میں آ رہی ہے یہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ میکروز اور کچھ اویلیبل ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس H to N L host to network long کا فنکشن اویلیبل ہے یہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے ایک لانگ انٹرجر کو ہوسٹ سے نیٹورک بائٹ آرڈر میں کنورٹ کر دیتا ہے اگر نیٹورک کے اوپر بگ انڈین یوز ہو رہا ہے تو ہوسٹ کا لٹل انڈین اس بگ انڈین میں کنورٹ کر دیا جائے گا بائٹس کو سویپ کر کے similarly host to network short H to N S network to host long اور نیٹورک ٹو ہوسٹ شارٹ یہ چار ہیں یہ بیسکلی نیٹورک بائٹ آرڈر سے ہوسٹ بائٹ آرڈر کے درمیان اور وائس ورسا کنورژن کے کام آتے ہیں جب بھی آپ کسی اسٹرکچر uh, کو اسائن کریں ان ایڈریس اسٹرکچر میں کوئی چیز اسائن کریں یا ساک ایڈریس اسٹرکچر میں کوئی چیز اسائن کریں یا ساک ایڈریس ان اسٹرکچر میں کوئی چیز اسائن کریں تو آپ ہمیشہ پورٹ وغیرہ جو کچھ بھی آپ اسائن کریں گے اس میں آپ بائٹ آرڈرنگ کا یقیناً خیال رکھیں گے فار ایگزامپل اگر آپ پورٹ نمبر اسائن کر رہے ہیں تو آپ host to network short H to N S کا فنکشن یا مائکرو کال کریں گے کسی مشین کے اوپر چلتے ہوئے ایک ونڈوز ساکٹ ایپلیکیشن جو ہے اس کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے کسی پرٹیکولر پرٹیکولر مشین کے ساتھ یا آپ نے کیا کرنا ہے چلیے کنیکٹ کرنے کو رہنے دیجیے بائنڈ کا فنکشن کیا لیتا تھا بائنڈ کا فنکشن آپ سے ایک ساک ایڈریس اسٹرکچر لیتا تھا جس کے ہم نے دیکھا کہ اگر آپ T C P I P use کریں ساک ایڈریس این یوز ہوتا ہے جس میں فیملی پورٹ پھر اس کے اندر ایک اور اسٹرکچر جس کے اندر چار بائٹس ہوتی ہیں جو آئی پی ایڈریس بیسکلی آپ اس میں دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا آٹھ کریکٹر کا زیرو یہ ہم نے ایک دفعہ پھر یہاں پہ ڈسپلے کر دیا ہوا ہے تو اب یہ جو اسٹرکچر آپ نے دیا ہے اس کے اندر اگر آپ نے بائنڈنگ کرنی ہے تو آپ ایک آئی پی ایڈریس اسپیسیفائی کریں گے ایک پورٹ اسپیسیفائی کریں گے پورٹ اسپیسیفائی کرنا تو بڑا مسئلہ نہیں ہے ابھی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن آئی پی ایڈریس کہاں سے آئے گا لوکل مشین کا آئی پی ایڈریس کہاں سے آئے گا آپ نے اپنا پروگرام آج جہاں چلا رہے ہیں کل آپ شپ کر دیں گے کسی اور جگہ چلنے لگے گا تو پروگرام کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اس مشین کا آئی پی ایڈریس خود ہی ڈیٹیکٹ کر لے اور اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ بہت ساری مشین ایسی ہوتی ہیں جن کا ایک سے زیادہ آئی پی ایڈریس ہوتا ہے ملٹی ہوم مشین بھی کہہ سکتے ہیں ملٹی ہوم مشین میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ آئی پی ایڈریس ہوتے ہیں تو یا ملٹیپل انٹرفیس ہو سکتے ہیں ایک مشین کے اندر مثلا لین کارڈ لگا ہوا ہے ایک سے زیادہ لین کارڈ لگے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کنیکٹ ہوتا ہے تو ایک نیا آئی پی ایڈریس آپ کو ملتا ہے تو لائک تو ایک لمبی چوڑی بحث ہے ٹی سی آئی پی ایڈریسنگ جو ہے سو آپ کی مشین کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سے زیادہ آئی پی ایڈریس ممکن ہے ہو سکتے ہیں تو آپ ان میں سے ایک ایڈریس اٹھائیں گے نارملی ایک ہی ہوتا ہے لیکن ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں آپ اپنے سسٹم کے اوپر یہ ٹرائی کیجیے گا ونڈوز کے اوپر اگر آپ پروفیشنل رن کریں جو بھی اس پہ ٹرائی کیجیے گا یہ ممکن ہے کہ آپ ایک اور آئی پی ایڈریس ایڈ کر پائیں اپنی مشین کا تو آپ چاہیں گے یہ کہ اگر آپ کے پاس آپ کی مشین کا ہوسٹ نیم ہے جیسے ہماری مشین ہے تو اس کا نام ہے وی یو اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا آئی پی ایڈریس ہمارا پروگرام حاصل کرے تو ہم گیٹ ہوسٹ بائی نیم کا فنکشن کال کریں گے گیٹ ہوسٹ بائی نیم جو فنکشن ہے یہ آپ سے نام لیتا ہے ایک اسٹرنگ لیتا ہے بنیادی طور پہ اس اسٹرنگ میں آپ وہ ہوسٹ نیم مہیا کرتے ہیں جس کا آپ کو ہوسٹ آئی پی ایڈریس اور باقی انفارمیشن وغیرہ چاہیے ہوتی ہے یہ کیا کرتا ہے گیٹ ہوسٹ بائی نیم آپ کے پرٹیکولر ہوسٹ جس کا آپ نے نام دیا ہے اس کے مطابق اس کو ریزولوشن کر کے ریزالو کر کے آپ کو ایک host ent H O S T N D ایک اسٹرکچر کا پوائنٹر ریٹرن کرتا ہے یہ اسٹرکچر ایکچولی اسٹور کہاں پہ ہوتا ہے یہ آپ کی ونڈوز ساکٹس لائبریری میں اسٹورڈ ہوتا ہے یعنی آپ گیٹ ہوسٹ بائی نیم جب دوبارہ کال کرتے ہیں تو مے بی پریویس جو تو جو پریویس آپ کا ہوسٹ اینڈ اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اوور رائٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو اس اسٹرکچر کا پوائنٹر دیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہوسٹ اینڈ اسٹرکچر ہے کیا اس کے اندر آپ کو جو فرسٹ نمبر نظر آ رہا ہے یہ ایک ہے ہوسٹ نیم اس کے بعد آپ کا جو ہوسٹ نیم ہے اس کے کیا کیا ہیں یعنی کہ ایک مشین کے ملٹیپل یا ایلیس جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ یہ ہمارے لیے فی الحال ریلیونٹ ہے تیسرا ممبر ایڈریس ٹائپ ہے اور چوتھا ممبر جو ہے یہ لینتھ اس میں یہ آپ کو length of the address return کرتا ہے اچھا یہاں پہ length of the address return ہو گئی تو آخری پیرامیٹر میں یہ ایک آف ایڈریسز ریٹرن کرتا ہے uh, اور ان جو لسٹ آف ایڈریسز ہے اس میں سے ہر ایک ایڈریس جو ہے وہ اس سے پریویس پیرامیٹر جو ایچ لینتھ ہے ایچ لینتھ جتنا لمبا ہوتا ہے اس کی لینتھ ایچ لینتھ جتنی لمبی ہوتی ہے سو so, ایک نل ٹرمینیٹڈ لسٹ ہوگی یہاں پہ جس میں آپ کو ایڈریس لسٹ دی جائے گی نارملی جو پروگرامز ہیں وہ ایچ ایڈریس لسٹ کے ساتھ سبسکرپٹ زیرو ہی ایکسس کرتے ہیں اس کا فرسٹ ایڈریس ہی ایکسس کرتے ہیں T C P P I addressing کے کیس میں یہاں پہ آپ کو جو لینتھ آف دا ایڈریس ملے گی وہ فور بائٹس ہوگی اور جو لسٹ ملے گی اس کے اندر آپ کو جتنی آپ کی مشین کے آئی پی ایڈریس موجود ہیں وہ ان کی سب کی لسٹ ہوگی چار چار بائٹ کے ایڈریس آتے جائیں گے اور آخر میں ایک نل بائٹ رکھی ہوئی ہوگی اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اب یہ لسٹ ختم ہو گئی ہے تو آپ ان ایڈریسز کو یوز کر سکتے ہیں نارملی اس میں صرف پہلے ایڈریس کو استعمال کرتی ہیں so get host by name کا فنکشن جو ہے آپ کو ہوسٹ اینڈ کا ریٹرن کرتا ہے جس کے اندر یہ ساری ڈیٹیل ہوتی ہے آپ کو اگینسٹ اس کے آئی پی ایڈریس وغیرہ وغیرہ ڈیفینیٹلی ایرر ایرر کیس میں اس کی بھی ہیں وہ آپ ڈاکیومنٹیشن سے چیک کر سکتے ہیں اس کا کانسیپٹ سے کچھ بہت زیادہ تعلق نہیں ہے تو اب آگے چلتے ہیں تو ابھی تک ہم نے جو دیکھا ہے اس میں ہم نے اپنے ہوسٹ نیم کے اگینسٹ آئی پی ایڈریسز نکالنے کا طریقہ دیکھا اور پھر ہم نے اپنی ساکٹ کو بائنڈ کرنے کا طریقہ دیکھا ہے جو آپ کے پاس ہوسٹ اینڈ کے لاسٹ میں جو لسٹ آف چار بائٹ کی لسٹ آئے گی آپ بڑی آسانی سے وہاں سے آئی پی ایڈریس اٹھا کے چار بائٹ کا اپنے جو ساک ایڈریس ان جو آپ نے بائنڈ میں دیا تھا اس میں لے جا سکتے ہیں اور آپ کا مقصد سالو ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ کسی ساکٹ کو اپنے پرٹیکولر ایڈریس اور پورٹ کے ساتھ بائنڈ کر سکتے ہیں اب ہمارا اگلا مرحلہ ہے ایک اور فنکشن کال کنیکٹ اسے دیکھ لیتے ہیں connect function call is very simple اس کا پہلا پیرامیٹر تقریباً ہمیشہ رول کی طرح ساکٹ ہے جس کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے یہ ایک ان باؤنڈ ساکٹ ہو سکتی ہے جیسے ہم نے بتایا کنیکٹ جو ہے یہ بیسکلی کا فنکشن ہے کلائنٹ کنیکٹ کرتا ہے سرور سے تو جب آپ کنیکٹ کال کرتے ہیں تو یہ ساکٹ اگر ان باؤنڈ ہے تو یہ بائنڈ کر دی جاتی ہے یونیک ویلو اس میں اسائن کر دی جاتی ہیں لوکلی ایسوسیٹ کر کے آئی پی ایڈریس اور پورٹ وغیرہ اور اس کے ساتھ آگے دیکھیے تو یہاں پہ آپ کو وہی ساک ایڈریس ٹائپ کے اسٹرکچر کا پوائنٹر نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ سرور کی ساکٹ ایڈریس دیں گے یعنی کہ آپ سرور کے کس آئی پی ایڈریس اور پورٹ پہ کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی ہم نے اسٹرکچر دیکھا sock address in T C P I P case میں یا انٹرنیٹ ایڈریس فیملی کے کیس میں وہ استعمال ہوگا آپ اس کو فل اپ کر کے سرور کے آئی پی ایڈریس اور اس کے پورٹ وغیرہ سے وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اگر آپ کو سرور کا ہوسٹ نیم پتا ہے اور آپ اس کا آئی پی ایڈریس جانا چاہ رہے ہیں تو آپ get host by name call کر سکتے ہیں اور تیسری آخری پیرامیٹر میں آپ لینتھ آف دا نیم دیں گے اس پرٹیکولر جو آپ کا ایڈریس آپ نے دیا ہے سیکنڈ پیرامیٹر میں اس کی لینتھ کیا ہے یہ آپ لاسٹ پیرامیٹر میں اسپیسیفائی کریں گے اس فنکشن کے کال ہو جانے کے بعد ساکٹ کو مارک کر مارک کر دیا جاتا ہے ایز باؤنڈ آپ کی کلائنٹ ساکٹ اس سے بائنڈ ہو جاتی ہے اگر وہ پہلے سے بائنڈ نہیں تھی تو اس کے بعد ایک بہت اہم فنکشن ہے ہمارے پاس ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کرنے کے لیے فنکشن کا نام ہے سینڈ آپ ساکٹ دیں گے اس کو ڈسکرپٹر جس کو یوز کرتے ہوئے آپ سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں ڈیٹا پھر آپ بفر اسپیسیفائی کرتے ہیں کس بفر سے آپ ڈیٹا سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور تھرڈ پیرامیٹر میں آپ لینتھ آف دا ڈیٹا دیں گے کہ اس بفر میں کتنی بائٹس ہیں جو آپ سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور آخری میں آپ فلیکس دیں گے یہ کرنٹ ڈسکشن کے لیے ریلیونٹ ہے سو یہاں پہ آپ جو ساکٹ اسپیسیفائی کریں گے وہ ڈیفینیٹلی کنیکٹڈ ہونی چاہیے تبھی آپ سینڈ کر سکیں گے یعنی کلائنٹ سائٹ پہ آپ کو پہلے کنیکٹ کال کرنا ہوگا جس سے وہ ساکٹ کنیکٹ ہو جائے گی اس پرٹیکولر ساکٹ ایڈریس سے پھر آپ وہ ساکٹ ڈسکرپٹر یوز کر کے آپ سینڈ کال کرتے رہیں گے اور اس میں data length of the data اور بفر بتاتے رہیں گے اس بفر میں سے وہ اتنی بائٹ اٹھا کے اس ساکٹ پہ بھیجتا رہے گا سینڈ کے فنکشن کے سکسیسفل ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ڈیٹا ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گیا ہے سینڈ کے فنکشن کو ایک طرح ایک دفعہ پھر دیکھ لیجیے یہ آپ کو ایک انٹیجر ریٹرن کرتا ہے یہ سینڈ کا فنکشن ہے اس کی ریٹرن ٹائپ جو انٹیجر ہے اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ یہ جج کر سکتے ہیں یہ بیسکلی ایک اسٹیٹس کوڈ ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فنکشن سکسیزفل تھا یا کہ انسکسیزفل سملرلی ریسیو کا فنکشن جو ہے وہ ایگزیکٹلی سیم پیرامیٹر لیتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فنکشن جو ہے جتنی جتنا ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے آپ کے پاس ساکٹ کے پاس اتنا ڈیٹا جو ہے وہ اٹھا کے آپ کے بفر میں کاپی کر دیتا ہے میکسیمم اس لینتھ کا جو آپ نے اسپیسیفائی کی ہوئی ہوتی ہے اگر اس لینتھ سے کم ڈیٹا بھی اویلیبل ہو تو یہ اٹھا کے آپ کے بفر میں ضرور کاپی کر دیتا ہے یہ فنکشن آپ کو نمبر آف بائٹس جو اس نے ریسیو کی ہوئی ہوتی ہیں وہ ریٹرن کر دیتا ہے ریسیو کا فنکشن جب آپ کال کرتے ہیں تو یہ بیسکلی ایک بلاکنگ کال ہے فرض کیجئے آپ کے پاس بفر میں کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس ساکٹ کے بفر میں میں اپنے اپلیکیشن بفر کی بات نہیں کر رہا ساکٹ کے پاس اپنے بفرز ہوتے ہیں ڈیٹا جب سینڈ کرتے ہیں تو امیجیٹلی وہ لینڈ کارڈ کے تھرو نیٹ ورک بھیج نہیں دیا جاتا وہ ساکٹ کے پاس بفر ہوتا ہے تھوڑی دیر پہلے تھوڑی دیر کے لیے اور سملرلی جب ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے تو وہ بھی ساکٹ کے پاس آپریٹنگ سسٹم بفرز میں تھوڑی دیر کے لیے رکھا جاتا ہے اور پھر آپ کی اپلیکیشن اسے ریٹریو کرتی ہے تو ہوتا یہ ہے اگر آپ کے ساکٹ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے اور آپ نے ریسیو فنکشن کال کر لیا تو بیسکلی یہ فنکشن ایک بلاکنگ کال ہے یعنی یہ اس وقت تک ریٹرن نہیں کرے گا جب تک کہ کوئی ڈیٹا اویلیبل نہ ہو کوئی فیو نمبر آف بائٹس جب تک کہ اویلیبل نہ ہو جائیں آپ کے جہاں سے آپ ریسیو کر رہے ہیں سرور سے یا جہاں سے بھی جب تک کہ وہ اویلیبل نہ ہو جائیں یہ فنکشن ریٹرن نہیں کرے گا آپ کا پروگرام وہاں پہ ہالٹ ہو جائے گا جب کیونکہ یہ فنکشن ریٹرن نہیں کرے گا سو so, یہ ایک بلاکنگ فنکشن کال ہے اور ونڈوز ساکٹس میں نیٹورک پروگرامنگ میں بلاکنگ فنکشن کال کی ایک اپنی اہمیت اور ایک پیکولیرٹی ہے آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ بلاکنگ کالز کو کس طرح سے مینج کیا جائے ایک دفعہ پھر نگاہ دوڑا لیجئے کہ کلائنٹ اور سرور کے ساکٹ آپریشنز کا سیکوینس کیا ہوتا ہے ایک کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ساکٹ کا فنکشن کال کرتا ہے اور ساکٹ کریٹ کرتا ہے پھر وہ کنیکٹ کے فنکشن کو کال کر کے اے پی آئی کال کر کے کنیکٹ کرتا ہے کسی سرور کے ساتھ کنیکٹ uh, سے پہلے جو کہ کنیکٹ کا فنکشن سرور ایڈریس لیتا ہے تو اس کو سرور کا ایڈریس بھی دینا ہوتا ہے اس کنیکٹ کو ایز پیرامیٹر سینڈ سینڈ اور اور اور ریسیو ریسیو ریسیو کر سکتا ہے ہے سے سے ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو جاتا اس کے بعد کلوز uh, ساکٹ uh, کسی ساکٹ کو کلوز کر دیا تھا آپ یہاں ساکٹ ڈسکرپٹر فراہم کرتے ہیں کلوز ساکٹ کے فنکشن کو اور یہ اس ساکٹ سے ریلیونٹ تمام operating system maintain data internal data wash کر دیتا ہے ڈسٹرو کر دیتا ہے آپریٹنگ سسٹم اس ساکٹ کو ایک طرح سے بھول جاتا ہے اور وہ socket descriptor of invalid socket ہو جاتا ہے سرور کے اگر آپ دیکھ لیجیے تو یہاں معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے ساکٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ اس کو بائنڈ کرتے ہیں ایکسپلسٹلی بائنڈ کرتے ہیں کسی ایک ایڈریس کے ساتھ یاد رکھیے آپ کلائنٹ کو بھی بائنڈ کر سکتے ہیں کلائنٹ کی ساکٹ کو بھی بائنڈ کر سکتے ہیں کسی کلائنٹ آئی پی ایڈریس کے ساتھ لیکن ایسا ڈسکریج کیا جاتا ہے کیونکہ کلائنٹ کو جب وہ کنیکٹ کرتا ہے تو آپریٹنگ سسٹم جو اپنا آپریٹنگ سسٹم جو یا جو ساکٹ سسٹم ہے ونڈوز ساکٹس کی لائبریری کا جو سب سسٹم ہے وہ ایک آئی پی ایڈریس اور پورٹ نمبر خود سے یونیکلی اسائن کر دیتا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کانفلکٹ سے آپ بچ جاتے ہیں سرور میں بائنڈ کے بعد لسن فنکشن کال کیا آتا ہے اس کے بعد ایکسپٹ اور پھر لسن جو ہے ہم پہلے بات کر چکے ہیں پچھلے لیکچر میں بھی لسن جو ہے فنکشن کو آپ کی ساکٹ کو لسن موڈ میں لے آتا ہے اور آپ کی ساکٹ اب ایک سرور ساکٹ کے طور پہ بہیو کر سکتی ہے ایکسپٹ جو ہے یہ کلائنٹس کے کنیکشن ایکسپٹ کرتا ہے کلائنٹ جب کوئی کنیکٹ فنکشن کال کرتا ہے تو سرور کا ایکسپٹ فنکشن ریٹرن ہو جاتا ہے ابھی اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اس کے بعد کنیکشن ایکسپٹ ہونے کے بعد سرور بھی سینڈ اور ریسیو کے تھرو اس ایکسپٹ کنیکشن کے اوپر ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کر سکتا ہے اور آخر میں کلوز ساکٹ سے یہ ساکٹ کلوز کی جا سکتی ہے سرور کا لسن کا فنکشن بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے اس کے پاس فرسٹ ساکٹ ڈسکرپٹر ہے اور دوسرا بیک لاگ بیک لاگ اصل میں یہ بتاتا ہے آپ کے سرور ساکٹ کو کہ جی آپ کے آپ نے کتنے پینڈنگ کنیکشن جو ہیں وہ رکھنے ہیں یہاں پہ جو میکسیمم پینڈنگ کنیکشن رکھے جا سکتے ہیں وہ ایس او انڈرسکور میکس کون ہیں اگر آپ یہ ویلیو اسپیسیفائی کرتے ہیں تو ونڈوز uh, ساکٹس کا جو بھی سروس پرووائڈر ہے جنہوں نے بھی یہ سب سسٹم uh, دیا ہے پرووائڈ کیا ہے ڈی ایل ایل لائبریری وہ uh, ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس لائبریری کے اندر لکھے ہوئے کوڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میکسیمم کتنے پینڈنگ کنیکشنز آپ رکھ سکتے ہیں پینڈنگ کنیکشن کیا ہوتا ہے فرض کیجئے کسی ایک کلائنٹ نے سرور کو کنیکٹ ریکویسٹ بھیجی کنیکٹ ریکویسٹ بھیجی سرور نے ایکسپٹ کال کیا ہوا تھا ایکسپٹ کر کے سرور نے اس کو کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن شروع کر دی تو دو چار دس بارہ اور کلائنٹ سے بھی کنیکٹ کال کر دیا تو سرور جو ہے اس کا چونکہ ایکسپٹ کال ہوا ہوا تو وہ جو ایک کیو بنتی جاتی ہے جتنی کنیکٹ کال آتی ہیں کلائنٹس کی طرف سے سرور کے پاس ان کی ایک کیو بنتی جاتی ہے کنیکشن ریکویسٹ کی تو یہ بیسکلی ہم یہاں پہ وہ اس کیو کا سائز بتا رہے ہیں تو لسن کے فنکشن میں آپ بیک لاگ کا سائز بتاتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پہ یہ بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ کوئی پینڈنگ کنیکشن نہ ہو اس کیس میں کنیکٹ کالس کی کیو نہیں بنے گی وہ زیرو سائز کیو ہوگی یہ لسن کا فنکشن جو ہے یہ زیرو ریٹرن کرتا ہے اگر آپ کو سب کچھ ٹھیک ہے اور ساکٹ ایرر ریٹرن کرتا ہے اگر کوئی ایرر ہو یہ جو ساکٹ ایرر کا آپ کے پاس کانسٹنٹ ہے ڈیفائنڈ کانسٹنٹ ہے یہ بہت یوز ہوتا ہے ونڈوز ساکٹس میں یہ کسی زمانے میں ساکٹ ایرر نہیں مائنس ون کے طور پہ لیا جاتا تھا تو اب انہوں نے اس کو ریڈیفائن کر دیا ایک طرح سے اس کو ایک اور ڈیفائن کانسٹنٹ بنا دیا ہے تو یہ ساکٹ ایرر جو ہے یہ بنیادی طور پر مائنس ون ہی ہے کم و بیش سو آگے چلتے ہیں تو جو لسن فنکشن کال ہے جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں یہ آپ کی ساکٹ کو ایک ایسی اسٹیٹ میں لے جاتی ہے جہاں پہ آپ کی ساکٹ ان کمنگ جو کنیکشن ہیں ان کو ایکسپٹ کر سکتی ہے ایکسپٹ ایکچولی ایک کنیکشن ایکسپٹ کیسے کر سکتی ہے آپ کی ساکٹ یہ ایکسپٹ فنکشن کالس ہے تو ذرا اس کو دیکھ لیجیے ایکسپٹ فنکشن کال میں آپ وہ ساکٹ ڈسکرپٹر دیتے ہیں جس کے اوپر آپ کنیکشن ایکسپٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ ایک اور سیکنڈ پیرامیٹر میں آپ ساک ایڈریس نام کا ایک اور ویریبل دیکھ رہے ہیں اسٹرکچر پوائنٹر بیسکلی اور تھرڈ میں آپ اس کی لینتھ دیکھ رہے ہیں جو سیکنڈ پیرامیٹر ہے یہ آپ اس کو صرف بفر کا آپ اس کو پوائنٹر یا ایڈریس پاس کریں گے اور تھرڈ میں بھی آپ ایک انٹیجر پوائنٹر پاس کریں گے ہوگا یہ کہ جب جو ہی کوئی کنیکشن آئے گا ایکسپٹ ہوگا تو آپ کے جو ساک ایڈریس اسٹرکچر ہے جو آپ کا سیکنڈ پیرامیٹر ہے اس میں جہاں سے وہ کنیکشن ایکسپٹ ہوا ہے جس کلائنٹ سے اس کلائنٹ کا ایڈریس وغیرہ اور پورٹ وغیرہ یہاں پہ آ جائے گی اور ایڈریس لینتھ میں اس ایڈریس کی لینتھ کاپی کر دی جائے گی کہ اس کلائنٹ کے ایڈریس کی لینتھ کیا ہے ہمارے کیس میں آئی پی ایڈریس کے کیس میں یہ لینتھ ہمیشہ فور کاپی کی جائے گی یہ جو ایکسپٹ کا فنکشن ہے اس کا یہ ایک ساکٹ ڈسکرپٹر ریٹرن کرے گا اگر سکسفلی کنیکشن ایکسپٹ ہو گیا اور وغیرہ یہ یہ ساکٹ ریٹرن کرے گا ایکسپٹ کا فنکشن کرتا کیا ہے یہ کیا کرتا ہے جتنے پینڈنگ کنیکشن ہوتے ہیں جن جن کلاس نے کنیکٹ کال کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ پینڈنگ کیو میں ہوتے ہیں ان میں سے جو سب سے پہلا کیو میں سب سے پہلا جو پینڈنگ ہوتا ہے جس نے کنیکٹ کال کیا ہوا ہوتا ہے اس کو وہاں سے ریموو کرتا ہے اور اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے ایکسپٹ کرنے ایکسپٹ کا جو فنکشن ہے یہ آپ نے دیکھا کہ ایک ساکٹ ڈسکرپٹر ریٹرن کرتا ہے یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے ایکسپٹ کا فنکشن جس سرور ساکٹ کے اوپر کنیکشن ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے جب ایک کنیکشن ایکسپٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک اور ساکٹ کریٹ کر کے اس کا ڈسکرپٹر آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے یعنی آپ کی کلائنٹ سے کنیکٹ کی ریکویسٹ آئی ہوئی ہے ایکسپٹ آپ نے کال کیا اس ساکٹ کے اوپر وہاں سے کنیکشن ایکسپٹ ہوا اس نے اوریجنل ساکٹ جس کے اوپر ایکسپٹ کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ تو وہیں رہے گی یہ ایک اور ساکٹ سرور پہ کریٹ کرے گا جہاں پہ آپ نے ایکسپٹ کال کیا ہے اور اس کو علیحدہ کر کر دے دے گا گا اس کا ڈسکرپٹر آپ آپ کو ریٹرن اب نے جو کلائنٹ سے کمیونیکیشن کرنی ہے آپ نے جو کلائنٹ سے ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کرنا ہے وہ آپ بنیادی طور پہ اس ساکٹ ڈسکرپٹر کے اوپر کریں گے جو کہ ایکسپٹ سے ریٹرن کیا جائے گا اور اوریجنل سرور ساکٹ جو ہے جو آپ کی اوریجنل سروس ساکٹ ہے یہ اسٹل لسن موڈ میں رہے گی اس کے اوپر مزید ایک دفعہ آپ ایکسپٹ اور پھر ایکسپٹ کال کر سکتے ہیں بار بار آپ کال کر سکتے ہیں سو so, یہ میکنیزم ہے بنیادی طور پر یہ میکنزم اس لیے امپلیمنٹ کیا گیا ہے کہ ایک ہی ساکٹ سرور ساکٹ کو استعمال کرتے ہوئے ملٹیپل کلائنٹ کنیکشن ایکسپٹ کیے جا سکیں ایک اور کنیکٹ کال ہوگی ایکسپٹ جو ہے ریٹرن کر جائے گا ایک ساکٹ ڈسکرپٹر آپ کو دے دے گا آپ پھر ایکسپٹ کو کال کر لیں گے ایک اور کلائنٹ کی کنیکٹ کال آ گئی ریکویسٹ آ گئی آپ نے اس کو کنیکٹ کر کے ساکٹ ڈسکرپٹر ریٹرن کر دیا سو آن اینڈ سو فورتھ آپ جتنے چاہیں کنیکشن اسٹیبلش کر سکیں uh, کر پائیں گے جتنے آپ چاہیں اسٹیبلش کریں depends on the system resources اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ایکسپٹ فنکشن کال کا صرف یہی نہیں ہے اس فنکشن کی ایک اور بھی بہت زیادہ اہمیت ہماری نظر میں موجود ہے اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں فرض کیجئے کوئی ایسا پینڈنگ کلائنٹ ہے ہی نہیں جس نے کنیکٹ کال کیا ہوا ہو پھر کیا ہوگا ایکسپٹ جو ہے یہ ریسیو کی طرح ایک بلاکنگ کال ہے ویسے تو سینڈ بھی ایک بلاکنگ کال ہے لیکن اس میں نارملی ڈیٹا سینڈ ہو جاتا ہے ریسیو کی طرح یہ بھی ایک آر ای سی وی جو فنکشن ہے اس کی طرح یہ بھی ایک بلاکنگ کال ہے اگر کسی کلائنٹ نے کنیکٹ کی ریکویسٹ نہیں بھیجی ہوئی تو ایکسپٹ فنکشن ریٹرن ہی نہیں کرتا جب تک کہ کوئی کنیکشن ریکویسٹ نہیں آ جاتی اور یہ بہت بڑا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے اگر آپ نے اپنی ونڈوز اپلیکیشن میں نارمل ونڈوز ایپلیکیشن میں ونڈو پروسیجر میں ہی ایکسپٹ کال کیا ہوا ہے اور کسی کلائنٹ نے ریکویسٹ نہیں بھیجی تو کیا ہوگا ونڈو پروسیجر وہاں سے آگے نہیں آئے گا جس طرح سے آپ نے کوئی انفینٹ ویٹ لگا دیا یہاں پہ اسٹاپ لگا دیا ہے تو باقی جتنے میسج آپ کی میسج کیو میں آتے جائیں گے وہ ڈسپیچ وہ وہاں سے ریٹریو نہیں ہوں گے ڈسپیچ نہیں ہوں گے آپ کا ایپلیکیشن کی پروسیسنگ رک جائے گی سو یہ سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج کہہ لیجیے ہے بلاکنگ فنکشن کالز کا اسے ہم بلاکنگ پرابلم کہتے ہیں یہ سنکرونس ہے سنکرونس یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ڈیٹا آ گیا اور ریسیو ہو گیا جس طرح آپ کے ونڈو میسجز ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کب ونڈو میسج آ گیا کوئی بھی کہیں سے بھی کٹ کے کوئی میسج آ سکتا ہے آپ کے ونڈو پروسیجر میں پہلے یہ کال ہو گیا کوئی آرڈر نہیں ہے لیکن یہ جو بلاکنگ کالس ہیں ان میں آرڈر ہے پہلے آپ ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں ریسیو کرتے ہیں ایک سیکوینس ہے یا سنکرونازڈ کالس ہیں یہ ساری اس کے اگینسٹ اے سنکرونس کالس بھی اویلیبل ہیں جو کہ اپنی اختراع ہے مائکروسافٹ کی اور اس بہت سارے فنکشنز اویلیبل ہیں اور نان بلاکنگ کالز بھی ساکٹس کی نان بلاکنگ فنکشن کالس بھی اویلیبل ہیں جن میں سے ایک فنکشن آپ دیکھ لیجیے W S A sync select ہمارے پاس فنکشن اویلیبل ہے یہ کیا کرتا ہے یہ بنیادی طور پر آپ اس کو ایک ہینڈل ٹو ونڈو اور ایک میسج آئیڈینٹیفائر بھی دیتے ہیں ساکٹ کے ساتھ اور آخر میں اس کو ایک ایونٹ نمبر دیتے ہیں اگر اس ایونٹ جو آخری ایونٹ نمبر ہے آپ بہت سارے اس کے ہیں اگر ان ایونٹس میں سے کوئی ایک ایونٹ اکر ہو جاتا ہے جو آپ آخر میں یہاں اسپیسیفائی کرتے ہیں اس ساکٹ کے اوپر ان ایونٹس میں سے کوئی ایونٹ اکر ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیا کرتا ہے اس ونڈو کو جو سیکنڈ پیرامیٹر میں آپ نے دی ہوئی ہے یہ یہ والا میسج بھیج دیتا ہے جو آپ تھرڈ پیرامیٹر میں دیتے ہیں تو آ, یہ یہاں پہ سنکرونس بہیویئر ہے یعنی آپ کی ونڈو کو میسج پہنچ جاتا ہے جو original B S D socket specification ہے اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے آپ کی ونڈوز کے اوپر اس کا ایڈوانٹیج بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو یونکس میں یہ ہوتا ہے کہ ساکٹ اور فائل میں کوئی فرق نہیں ہے وہاں پہ جو ایک سلیکٹ کال اویلیبل ہے یونکس میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ سلیکٹ کال کر لیتے ہیں سارے ڈسکرپٹر کے اوپر فائل ہے ساکٹ ہے کچھ بھی ہے کسی پہ بھی ان پٹ آئی ساکٹ میں آئے فائل میں آئے آپ کا جو سلیکٹ فنکشن ہے وہ ریٹرن کر جاتا ہے اب مزے کی بات یہ کہ میں کی بورڈ بھی ایک فائل ہے آپ نے کی بورڈ پہ انٹر کیا وہ فنکشن ریٹرن کر جائے گا اس کا فائدہ اس کا نیٹ ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ونڈوز میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بلاکنگ کال آ گئی تو کیا ہوگا آپ کا فنکشن جام ہو جائے گا جب تک ساکٹ کا کوئی ایونٹ نہیں آتا یا ایس سنگ سلیکٹ میں بھی ہوگا جب تک ساکٹ کا کوئی ایونٹ اکر نہیں ہوگا یہ فنکشن ریٹرن نہیں کرے گا آپ کی کو میسج نہیں بھیجے گا آپ چاہے کی بورڈ پہ جو مرضی کرتے رہیں کیونکہ یہ صرف ساکٹ سے ریلیونٹ ہے لیکن یونکس میں ایسا نہیں ہے وہاں پہ آپ کی بورڈ کچھ کر دیں گے تو اس کے ڈسکرپٹر بھی جسٹ لائک فائل ہر چیز فائل ہے تو اس کے ڈسکرپٹر اور ساکٹ کے ڈسکرپٹر میں سے کہیں بھی کوئی پٹ آئی تو وہ فنکشن ریٹرن کر جاتا ہے اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ پٹ کی بورڈ کی طرف سے آئی ہے یا ساکٹ پہ آئی ہے ونڈوز میں ایسا ممکن نہیں ہے یعنی کی بورڈ کی پٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی اور ہر بار لڑانا پڑتا ہے ذاتی طور پر ہمارا جو فیوریٹ میکینزم ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم ریلائی کیا جائے آپریٹنگ سسٹم کے پرووائڈیڈ اس قسم کے فیچرس کے اوپر اور پیور پروگرامنگ سارٹ آف کی جائے سب سے جو بیسٹ سلیوشن ہے اے سنکرونس بنانے کا آپ کی سنکرونس کالس کو اے سنکرونس بنانے کا یا بلاکنگ پرابلم کو ریزالو کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم نے سرور کے اوپر کلائنٹ کی ریکویسٹ ایکسپٹ کرنا ہوتی ہیں تو ہم جو ایکسیپٹ فنکشن وغیرہ کال کرتے ہیں یہ ہم ایک سیکنڈری تھریڈ میں کال کرتے ہیں آخر تھریڈ کس مرض کی دوا ہے سیکنڈری تھریڈ میں ہم ساری بلاکنگ کال سیکنڈری تھریڈ میں کال کرتے ہیں سملرلی جب کوئی کلائنٹ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے ہم ایک اور تھریڈ جنریٹ کر دیتے ہیں جس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن جاری رکھے اور چاہے تھریڈ بلاک بھی ہو جائے وہ ویٹ بھی کرتا رہے ہماری مین ایپلیکیشن رننگ رہتی ہے اور آبجیکٹس کے تھرو ہم اپنی مین اپلیکیشن کو یہ بتا بھی دیتے ہیں کہ ہم اس وقت بلاکنگ پوزیشن میں ہیں ہم اس وقت ڈیٹا کے لیے ویٹ کر رہے ہیں اور آپ اپنی مین ایپلیکیشن میں یہ بتا بھی سکتے ہیں وہاں پہ یہ لکھ سکتے ہیں اپنے اسٹیٹس میسج دے سکتے ہیں کہ جی فلاں فلاں کلائنٹس جو ہیں ان سے ڈیٹا ایکسپیکٹڈ ہے اپنے آپ ایسی بنانے کی کوشش ضرور کیجیے گا آپ نے بہت نام سنا ہوگا ملٹی سرورز کا بڑا امپریسو نام ہے تو ملٹی تھریڈڈ سرورز یہی کچھ ہوتے ہیں آپ کے ملٹیپل تھریڈز ہوتے ہیں جو بلاکنگ کالز کو ہینڈل کرتے ہیں تو ملٹی تھریڈڈ سرورز میں بیسکلی سیکنڈری سیکریٹس اور سنکرائزیشن آبجیکٹس یوز ہوتے ہیں ابھی تک ہم نے جو کچھ نالج لیا ہے ونڈو ساکٹس کا اس کو ہم اب ایک uh, ایک چھوٹی سی ایپلیکیشن بنا کے uh, اس کو uh, دیکھ لیتے ہیں کہ ہاؤ ڈز اٹ ورک تو آئیے دیکھتے ہیں جو ایپلیکیشن ہم بنانا چاہ رہے ہیں بنیادی طور پر یہ ایک ہوز ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں ہو از ایسی سروس ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کوئی پرٹیکولر ڈومین نیم جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے یا کہ نہیں ہے ہوئے سروس جو ہے اگر آپ کے ہوئے سرور رن ہو رہا ہو کسی مشین کے اوپر تو جو ویل نون پورٹ نمبرس ہیں اس کے مطابق یہ 43 تھری پورٹ کے اوپر رن ہوتا ہے یہ جو انٹرنیٹ اسائن نمبرس کی اتھارٹی ہے uh, یہ ان کا اسٹینڈرڈ ہے یعنی کہ میوچلی اگریڈ ہے یہ کہ جب ہوئے کی سروس کسی کمپیوٹر کے اوپر رن ہو رہی ہوگی تو وہ پورٹ نمبر 43 تھری ڈیسیمل کے اوپر رن ہو رہی ہوگی تو ہمارا یہ جو آج کی اپلیکیشن ہے یہ بنیادی طور پہ ایک کلائنٹ اپلیکیشن ہے یعنی اس کے گولز یہ ہیں کہ یہ ایک ہوئل سرور سے ہم ابھی بات کریں گے کس سرور سے کنیکٹ کر کے ایک ہوئل سرور کی پورٹ 43 تھری کے اوپر کنیکٹ کر کے اس کو جو بھی ڈومین نیم ہم اسے دیں گے اس کی بارے میں ریکویسٹ بھیجے گی یعنی مثلا ہم چاہیں کہ جی ہم مائکروسافٹ ڈاٹ کام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ڈومین رجسٹرڈ ہے یا کہ نہیں ہے تو ہمارے کلائنٹ کے تھرو یہ ہم معلوم کر سکیں گے ہم کسی ہوئے سرور کو یہ ریکویسٹ بھیجیں گے کہ یہ فلاں ڈومین رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے اور اس کلائنٹ کی ہی ایک ایک ونڈو میں یا ایک کنٹرول کے اندر ہمارے پاس سارا ڈیٹا آ جائے گا ہوئے سرور کا رسپانس آ جائے گا کہ یہ والی ڈومین رجسٹرڈ ہے یا کہ نہیں ہے یہ سارا کچھ آلموسٹ سبھی کچھ ٹیکسٹ بیسڈ ہوتا ہے آپ ڈومین جو ہے وہ ہوئز سرور کو پورٹ 43 کے اوپر ایز اے ٹیکسٹ پاس کرتے ہیں اس کو بھیجتے ہیں ٹی سی پی کنیکشن کے اوپر اور وہ ہوئے سرور وہاں سے رسپونڈ کر دیتا آپ کو اکارڈنگلی یعنی اگر آپ مائکروسافٹ ڈاٹ کام لکھیں گے تو وہ جس قسم کا رسپانس دے گا کہ جی یہ آلریڈی رجسٹرڈ ہے اگر آپ کوئی ایسی ڈومین دیں گے جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہے کوئی الٹا سا نام A B C D F G یا کچھ بھی جو کہ رجسٹرڈ نہ ہو تو پھر وہ آپ کو رسپانس دے گا کہ میرے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے تو ہماری اپلیکیشن جو ہے اس کا ذرا تھوڑا اسٹرکچر دیکھ لیتے ہیں یہ اپلیکیشن جو ہے اس میں یہ فیسلٹی ہوگی کہ آپ ڈومین نیم ٹائپ کریں گے اور سرچ کا اس کو سرچ سرچ کی فیسلٹی ہے آپ ہوئز لک اپ کے لیے ایک بٹن پریس کریں گے اور جو بھی ہوئے سرور رسپونڈ کرے گا وہ سب کا سب آپ کے نیچے ایڈٹ کنٹرول میں ڈسپلے کر دیا جائے گا تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے جو ہوئے سرور ہم یوز کریں گے اپنی اس ایپلیکیشن کے لیے وہ ہے whois dot network solutions dot com یہ ہوئے سرور ہے اس کی پورٹ 43 تھری کے ہم ریکویسٹ بھیجیں گے ایک پوری لسٹ ہوتی ہے کہ کون کون سی ڈومینس کے لیے کون کون سا ہوئے سرور استعمال کیا جا سکتا ہے مثلا جو ڈاٹ پی کے ڈومینس ہیں جو پاکستان کی ڈومینس ہیں ریجنل ڈومینس جو ہیں ان کے لیے بھی ایک ہوئے سرور اویلیبل ہے سملرلی جو dot E D U top level domains ہیں ڈاٹ ای ڈی یو ہے جیسے M I T dot E D U ہو سکتا ہے پھر E D U dot P K جو ہے یہ ہماری V U dot E D U dot P K یہ ریجنل ڈومین میں آئے گا لیکن جو ڈاٹ ای ڈی یو ہے یہ ٹاپ لیول ڈومین میں آئے گا تو اس کے لیے ایک سیپریٹ سرور ہے تو whois dot network solution dot com جو ہے یہ ہمیں top level dot com domains کے بارے میں بتا سکتا ہے یعنی ہم اسے مائکروسافٹ ڈاٹ کام کے بارے میں اس سے پوچھ سکتے ہیں تو فارمیٹ یہ ہوتا ہے بیسکلی کہ ہم ایک ہویز سرور کو پورٹ فورٹی تھری کے اوپر ایک کنیکشن اسٹیبلش کرنے کے بعد اس کو جو ڈومین نیم جس کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے کہ یہ آلریڈی رجسٹرڈ ہے یا نہیں وہ ایز ٹیکسٹ بھیجتے ہیں followed by one carriage return character and one line feed character ایک کیریج ریٹرن اور ایک لائن فیڈ کیریکٹر بھیجنے سے ہمارا ہوئے سرور یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ ڈومین نیم ختم ہو گیا ہے یہ وہی کیریج ریٹرن لائن فیڈ ہے جو آپ اسکیپ سیکوینس یا اس کے کیریکٹرز آپ پڑھتے رہے ہیں اپنی سی لینگویج کی اسٹڈیز کے دوران تو ہماری اپلیکیشن جو ہے سادہ سی ہے بیسکلی دیکھتے ہیں اس کو جب ہم اسٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم ونڈوز ساکٹس کی لائبریری کو انیشلائز کریں گے بہت well known W S A startup function ہم کال کریں گے اور ہم ساتھ میں ہم ایرر ٹریپنگ بھی کر رہے ہیں اگر ایرر کوئی بھی آئے گا تو ہم میسج باکس ڈسپلے کر کے ہم اپنی اپلیکیشن کہیں بھی جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیں گے تو اس کے بعد ہم گیٹ ہوسٹ بائی نیم کا فنکشن کال کر کے جو بھی ہوئے سرور ہے جو ہمارا ٹارگیٹ ہوئے سرور ہے جس کو ہم نے ایک ڈیفائن کانسٹنٹ ہوئے سرور نیم میں رکھا ہوا ہے اس اس کا کے against I P address D N S lookup کریں گے آئی پی ایڈریس اس کا معلوم کریں گے یعنی جو ڈومین نیم جو ہمارا سرور ہے سرور ڈاٹ نیٹورک اگینسٹ جو بھی آئی پی ایڈریس ہے وہ ہمیں گیٹ ہوسٹ بائی نیم کے تھرو مل جائے گا get by get host by name call کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے اس پرٹیکولر از سرور کا آئی پی ایڈریس ہمارے پاس آ جائے گا اور اس آئی پی ایڈریس کو اب ہم استعمال کریں گے کنیکٹ کرنے کے لیے ونڈوز ساکٹس کا کنیکٹ فنکشن کال کرنے کے لیے اس کے بعد دیکھیے چونکہ ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہم کنیکٹ کرتے وقت ایک سرور ساکٹ ایڈریس بتاتے ہیں ایک socket address target socket address server کا ساکٹ ایڈریس جس سے ہم کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ایک سرور ساکٹ ایڈریس نام کا ایک ویریبل لے رہے ہیں جس کی ڈیٹا ٹائپ ہے ساک ایڈریس ان ایک اسٹرکچر ہے بیسکلی جس کی ہم نے پچھلی دفعہ بھی تذکرہ کیا اس کے مختلف ممبرز ہم نے فیملی اور اس کی پورٹ اب اس میں خاص بات دیکھیے کہ سرور ساکٹ ایڈریس کے اندر ہم نے پورٹ نمبر جو دیا ہے یہ پورٹ ہم نے ڈیفائن ڈائریکٹو استعمال کرتے ہوئے فورٹی تھری دیا ہے اور اس کو ہم نے ایچ ٹو این ایس میں پاس کیا ہوا یعنی ہوسٹ ٹو نیٹورک شارٹ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جب بھی آپ پورٹ نمبر اس طرح کے ڈیجٹ اسپیسیفائی کریں تو ان کو ہوسٹ سے نیٹورک بائٹ آرڈر میں ضرور کنورٹ کر لیں اور اس کے بعد ہم نے اس اس کے جو ایڈریس ممبر ہے وہ فل اپ کیا ہے ہم نے کلائنٹ کے اوپر ایک ساکٹ کریٹ کی کلائنٹ ساکٹ کے نام سے ہمارے پاس ایک ساکٹ ڈسکرپٹر ہے اس میں ہم نے ساکٹ کا فنکشن کال کر کے ایک ساکٹ کریٹ کی یہ ساکٹ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ساکٹ کو ہم نے جو پیرامیٹر پاس کیے ہیں اس کے مطابق first parameter is A F underscore I net اس کا مطلب ہے ایڈریس فیملی جو ہے وہ انٹرنیٹ ایڈریس فیملی ہے سیکنڈ پیرامیٹر جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جی یہ اسٹریم ساکٹ ہے ساک انڈرسکور اسکرین اور تھرڈ یہ ہے کہ جی ہم ٹی سی پی پروٹوکول استعمال کریں گے I P I P proto underscore T C P یا ہم ٹی سی پی آئی پی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کلائنٹ ساکٹ کریٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کی ویلیڈیٹی چیک کی اور پھر ہم نے کنیکٹ کا فنکشن کال کیا وہی سرور ساکٹ ایڈریس جو ہم نے فل اپ کیا تھا اس کو ہم نے ایز ٹارگیٹ ایڈریس اسپیسیفائی کیا اور اس کلائنٹ ساکٹ کو جو ہم نے ابھی کریٹ کی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کنیکٹ کا فنکشن کال کیا ہے ایک اپنے ہماری کلائنٹ ساکٹ کو کنیکٹ کر چکنے کے بعد ہم نے ایک ڈائلاگ باکس کریٹ کیا ہوا ہے یعنی جب یہ ڈائلاگ باکس کریٹ ہوگا تو ہمارے جو کلائنٹ ساکٹ ہے یہ ہمارے ہوئے سرور سے کنیکٹڈ ہوگی اگر فرض کیجیے کنیکشن نہ ہو پایا تو ہم ایرر میسج دے کے اپنا اپلیکیشن جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیں گے پہلے ہی پر اب فرض کیجیے کنیکشن ہو گیا ہم نے ڈائلاگ باکس کا فنکشن کال کر دیا ڈائلاگ باکس کے پروسیجر میں دیکھیے کہ ہم نے انٹ ڈائلاگ ہینڈلر جو ہے اس میں ہم نے لمٹ ٹیکسٹ کا میسج بھیجا ہوا ہے ہمارے I D C edit domain جو ہمارا ایڈٹ کنٹرول ہے جس میں ہم ڈسپلے کروائیں گے ریزلٹس اس میں ہم نے ٹیکسٹ کو لمٹ کیا ہوا ہے یہ چیز ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں does not D too much explanation at this point اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے جو سینڈ کا بٹن ہے جو سرچ کا یا ریکویسٹ بھیجنے کے لیے ہم بٹن ہم نے جو بٹن استعمال کیا وہ ہے سینڈ یہ ایک ہویز کو بھیجتا ہے ہمارے سرور کو یہ کرے گا کیا کہ جو کچھ آپ ٹاپ میں جو سنگل لائن ایڈٹ کنٹرول ہے اس کے اندر جو بھی ڈومین نیم ٹائپ کریں گے وہ ہمارے اس ہوئے سرور کی پورٹ 43 تھری کے اوپر بھیج دے گا اس کنیکٹ اس کنیکشن کو استعمال کرتے ہوئے اور جو بھی رسپانس آئے گا وہ ہمارے نیچی ایڈٹ کنٹرول میں ڈسپلے ہو جائے گا تو سینڈ پریس کرتے ہی ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اس سینڈ کے بٹن کو ڈسیبل کر دیتے ہیں یہ ہم کیوں کرتے ہیں تاکہ ملٹیپل کلکس نہ ہو سکے اور ملٹیپل ریکویسٹ uh, نہ بھیجی جا سکیں اور اس کے فوراً بعد ہم جو بھی ڈومین نیم ٹائپ ہے uh, جو ٹاپ کا جو ہمارا ایڈٹ کنٹرول ہے سنگل لائن ایڈٹ کنٹرول اس میں جو بھی ڈومین نیم ٹائپ ہوا ہوا ہے اس کو ہم حاصل کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم سینڈ کا فنکشن کال کرتے ہوئے اپنے پرٹیکولر uh, اس ہوئے سرور کو بھیج دیتے ہیں یہ ہم کیسے کر رہے ہیں ہم نے سینڈ کے اندر فرسٹ پیرامیٹر میں جو کلائنٹ ساکٹ ہے جو جس کو ہم نے ابھی کنیکٹ کیا ہے اپنے سرور سے اس کو اسپیسیفائی کیا ہوا ہے اور اس کے بعد دیکھیے ہم اب ہم ڈیٹا جو ہم نے بھیجنا تھا وہ ہم بھیج چکے ہیں ڈیٹا بھیجنے سے پہلے والی اسٹیٹمنٹ میں ہم نے اپنا جو ڈومین نیم ہے اس کے آخر میں ایک carriage return line feed add کیا ہوا ہے S T R copy C P Y function کے تھرو کیونکہ ہمارا ڈومین نیم جو ہم جو ہمارا ہوئے سرور ہے وہ اس کیریج ریٹرن لائن فیڈ کو ایز ڈیلیمیٹر استعمال کرے گا اب ریکویسٹ چلی گئی اب جو ریسپانس آئے گا اس کو ہم ریسیو کریں گے کہ یاد رکھیے کہ جو آر سی وی جو ریسیو کا فنکشن ہے یہ جتنا بھی ڈیٹا آپ کے پاس اس وقت آپ کی لوکل مشین پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے اس کو ریسیو کر کے واپس آ جاتا ہے اور اگر کوئی کوئی ڈیٹا نہ ہو تو یہ بلاک ہو جاتا ہے یہ گارنٹی نہیں کرتا اگر آپ اسے کہہ دیں کہ مجھے 200 ہنڈریڈ بائٹس ریسیو کرنی ہے تو وہ اگر آپ کے نیٹ بفر میں بائٹس اویلیبل ہیں تو وہ ٹین بائٹس ہی ریسیو کر کے واپس آ جائے گا تو ہم نے یہاں پہ ایک لوپ لگایا ہوا ہے جس سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب تک ہمیں ریکوائرڈ نمبر آف بائٹس جو ہیں وہ ریسیو نہ ہو جائیں تب تک ہم اس لوپ میں رہتے ہیں یہ ریکوائرڈ نمبر آف بائٹس کیسے پتہ چلتی ہیں ہم نے لوپ میں ریسیو کا فنکشن کال کیا ہوا ہے اور اس کی ریٹرن ویلو ہم ایک ویریبل بائٹس ریسیو میں اسٹور کروا رہے ہیں جو ہی ریسیو کا فنکشن فیل ہوگا یعنی کہ سرور کی طرف سے کنیکشن ٹرمینیٹ ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا ڈیفینیٹلی ریسیو کا فنکشن تبھی فیل ہوتا ہے جب اسکرین کا کوئی بات ہو جائے تو جب جب ایسے کی بات ہوگی تو ہمارے بائٹس ریسیوڈ میں زیرو یا نیگیٹو ویلیو آئے گی اس کو ہم استعمال کریں گے لوکی ٹرمینیٹنگ کنڈیشن میں یعنی کہ ہم سرور سے تمام اویلیبل ڈیٹا اٹھا کے اپنے لوکل بفرز میں کاپی کر دیں گے اور اس پیس آف کوڈ کو ایکسیکیوٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس uh, جو uh, اپنا ریزلٹ uh, جو ہمارے پاس بفر ہے اس کے اندر سرور کا رسپانس ہوگا اور اس کو ہم بڑی آسانی سے set D L G I text کا فنکشن کال کر کے اپنے ایڈٹ کنٹرول میں ڈسپلے کر رہے ہیں تو جناب یہ تھی ہماری ایپلیکیشن جو ہم نے بنائی اس سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم نے ان فنکشنز کو یوز کیا اگلے دو لیکچرز کے بارے میں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اگلے دو لیکچرز جو ہیں یہ پیورلی ایک ایپلیکیشن کے اوپر مشتمل ہیں ہم ان ایپلیکیشن ان میں ایک اسکریچ سے ایک ایپلیکیشن ونڈوز ایپلیکیشن اسٹارٹ کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ فیچرز اس میں آ سکیں وہ ہم اس کو یوز کریں اور یہ اپلیکیشن بھی نیٹورک ایپلیکیشن ہوگی ان شاء اللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کی ڈیٹیل آپ کو مہیا کریں گے ونڈو ساکٹس بہت اہم ہیں ہمیں امید ہے کہ یہ والا لیکچر اور اس سے پچھلا آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوگا آپ خود سے سرچ کیجیے اور بہتر سے بہتر اپلیکیشنز بنانے کی کوشش کیجیے اللہ حافظ